صبح جب ہم یہاں داخل ہوئے تو میری زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر انا ازا نزلنا بساحتی قومن فسا صباح المنظرین یہ وہ بستی ہے جہاں کے ذوق لوگوں نے اس شخص کو نبی تسلیم کر لیا جسے اگر کوئی انصاف کی نگاہ سے دیکھے تو اپنا داماد بنانے پر بھی تیار نہیں ہوگا اپنی بیٹی یا بہن دینے پر بھی تیار نہیں ہوگا وہ غلیظ انسان جسے اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جائے تو کوئی اسے اپنا استاد بنانے پہ تیار نہیں ہوگا ایسا بزدل انسان کہ جس کو اگر قریب سے دیکھا جائے تو کوئی اپنے گھر کا چپڑاسی بنانے پہ اپنے دفتر کا چوکیدار بنانے پہ تیار نہیں ہوگا ایسا بدبخت اور بدبودار انسان کہ جسے اگر قریب سے دیکھا جائے تو کوئی شخص اسے اپنا دوست یار بنانے پہ تیار نہیں ہوگا اس بستی کے لوگوں نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حسن کے سامنے چاند بھی شرمایا کرتا تھا جن کے نور کے سامنے سورج بھی مان پر جایا کرتا تھا جن کے حسن کے سامنے جنت بھی شرما جایا کرتی تھی اس نبی کو چھوڑ کے اس دجال بدبخت پیشاب سے زیادہ نجس غلازت سے زیادہ بدگزار شخص کو نبی تسلیم کیا اس بدبخت بستی والوں نے آقا مدری صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سینے پہ خنجر چلانے کی کوشش کی انگریزوں کے خود کاش کا پو دیکھو اپنے سینے پر مونگ جلنے کی اجازت دی ایسی بستی تباہ ہو جاتی اگر ان جیسے لوگ یہاں آ کر ختم نبوت کی شمع نہ جلا دیتے